حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارس بن نوفل رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو نماز پڑھتے دیکھا ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر اس کو کھولنے لگے جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے یعنی میرے بال کیوں کھولے انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ایک